سو مقتضا ان صفات کمال کا ایمان تھا سو مقتضا ان صفات کمال کا ایمان تھا یہ کمال کی صفات جس کتاب میں پائی جاتی ہیں ان کا تقاضا تھا کہ وہ ایمان قبول کر لیتے اس کو مان لیتے لیکن پس منہ موڑ لیا اکثر ان لوگوں نے پس وہ نہیں سنتے سنتے ہی نہیں بجا تیر بجا تیراگ سمجھ رہے ہو اچھا سے اب دوسری بات کیا ہے دوسری بات یہ ہے کہ یہ شکوا ہو رہا ہے شکوا تو شروع ہوتا ہے ابھی آگے وقالو قلوبنا وقالو قلوبنا لیکن یہ آرادہ جو ہے یہ اس کی چاہے تمہین ہے آرادہ اس کے کیا چاہے تو گویا آرادہ سے شکوہ شروع ہو رہا ہے کیا مطلب ہے مطلب یہ ہے کہ اس عظیم الشان کتاب کو چاہیے تھا کہ توجہ کرتے سنتے قبول کرتے ایمان لاتے لیکن بجائے اس کے انہوں نے اعراض کر لیا اور پیغمبر کو کہتے ہیں تیری بات ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی پیغمبر کو کہتے ہیں کہ تیری بات ہمیں سمجھ نہیں آتی اعراض کیا اور کہتے ہیں کہ تیری بات ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی بات سمجھ ہے یہ پہلا شکوا ہے تیسری بات کرنی ہے میری طرف دیکھو ہم کہتے ہیں ان کلا اس میں علم کیا آپ مردوں کو نہیں سناتے مارکا کہتے ہیں جو سیما کے قائل ہیں کہتے ہیں کہ الموتا سے مراد کافر ہے تو کون مراد ہے اور کافر سنتے تو تھے قرآن لیکن قرآن کو مانتے نہیں تھے سنتے تو تھے لیکن معلوم ہوا کہ مردے سنتے ہیں لیکن نفع اور جس طرح کافر سنتے تو تھے لیکن نفع نہیں اٹھاتے تھے تو معلوم ہوا کہ مردے سنتے تو ہیں لیکن نفع نہیں اٹھاتے یہ بات غلط ہے کافر جناب دو قسم تھے کتنی قسم تھے ایک قسم وہ تھے جو روسا تھے سردار کفاروں کے کفار کے سردار تھے سرغنے تھے جن کے دلوں پہ مہر جباریت لگ چکی تھی ابو جہل ابو لاب وغیرہ یہ لوگ قرآن کو سنتے ہی نہیں تھے یہ لوگ قرآن کو سن رہے ہو قرآن کو سنتے ہی نہیں تھے البتہ جو چھوٹے کافر تھے رعایا وہ لوگ جو ہے وہ کبھی کبھی سن لیا کرتے تھے سمجھ رہے ہو اس کی میں مثال دیتا ہوں جس طرح کہ ہمارا یہاں جلسہ ہو رہا ہو سمجھا اشاعت توحید و سننا کا جلسہ ہو رہا ہو اور اس موضوع پر تو جو بریلیوں کے اور شیوں کے دوسرے لوگوں کے جو بڑے مولوی ہیں وہ تو کبھی نہیں آئیں گے جلسہ سننے کے لیے یہ آئیں گے سرفنے تو کبھی نہیں آئیں گے لیکن اپنی رایا کو روکیں گے کہ وہاں نہ جاؤ وہ وہاں بھی ہیں کیا ہے لیکن ان کے جو چھوٹے ہیں رایا ہے ان کی جو چھوٹے لوگ ہیں وہ کبھی کبھی کوئی کوئی آ جاتا ہے کہ سنے تو کہتے کیا ہے ایسا ہوتا ہے نہیں تو یہی حال تھا کہ جو بڑے سربنے کافر تھے وہ تو کبھی قرآن سنتے ہی نہیں تھے ان کے دلوں میں موہرے جباریت لگ چکی تھی سمجھ رہے ہو البتہ جو چھوٹے چھوٹے تھے وہ کبھی کبھی سن لیا کرتے تھے دیکھو قرآن کہتا ہے فارضا اکثر ہوں کیا کہتا ہے کافر سنتے نہیں تھے یا نفا نہیں اٹھاتے تھے لا معاون ہے یا لا کہتا سے قرآن سنتے ہی نہیں تھے قرآن ہاں خیال کرو اکثر ہوں بس منہ موڑ لیا اکثر ان کے لیے ان صفات کمال کا مقتضا تو یہ تھا کہ وہ ایمان قبول کرتے لیکن اس کے بجائے انہوں نے منہ موڑ لیا پس اعراض کیا اکثر ان کے نے پت نہیں سنتے وہ وقالو کلو بونا شکوہ شکوا لکھا ہوا ہے نا جی کیا لکھا ہے شکوا شروع یہاں سے ہو رہا ہے بار سناؤں نا وکالو کلو بونا سمجھا اور کالو کلو بونا پر کیا لکھا ہے درجۂ ثانیہ عناد لکھا ہے اور تب بھی لکھا ہے کہیں تمہید لکھا ہے تمہید کی تقریر میں بعد میں عرض کروں گا اور یہ لفظ لکھا ہے درجہ اولا اب مجھ سے سمجھ لو حق کو قبول کرنے کے تین ذریعے ہیں کتنے ذریعے ہیں تین پہلا ذریعہ پہلا ذریعہ یہ ہے کہ انسان کسی سے حق کو سنتا ہے کان میں حق پڑتا ہے اور انسان اس کو سوچتا ہے پھر بات سمجھ آ جاتی ہے اور قبول کر لیتا ہے سمجھ رہے ہو کسی دوسرے کا واد و نصیحت سنتا ہے کان میں واد و نصیحت جب پڑتی ہے تو انسان اس کو قبول کرتا ہے دوسری صورت دوسری صورت یہ ہے کہ کسی سے نہیں سنتا خود اللہ تبارک و تعالیٰ دل کے اندر یہ بات ڈال دیتے ہیں اور انسان کے اپنے دل میں یہ بات آ گئی کہ یارو یہ بات درست ہے اور یہ بات غلط ہے بات سمجھ رہی ہے ایسا بھی ہوا ہے نا کئی بار کچھ سمجھ لو بات اور اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا ان انفاد نہیں اور لمن کان لہو قلب او القسما بہ شہید لمن کان لہو قلب او القسما بہ شہید جس انسان کا دل ہے سمجھدار کہ وہ خود بخود سمجھ لیتا ہے بات کو یا دل میں خود بخود جو بات نہیں آتی او القت سما کوئی اور آدمی بیان کر رہا ہے اور انسان کان ڈالتا ہے توجہ کرتا ہے وہ شہید شہید دل سے متوجہ ہے تو اس کو بھی بات سمجھ آ جاتی ہے کان لہو او القت سما یا دل میں خود بخود سمجھ لے لے یا یہ ہے کہ کسی اور کے سن کوئی اور سنائے وہاں سے سن کر توجہ کر کے سنے اور بات سمجھا جائے سمجھیے تیسری صورت یہ ہے کہ مثلا ایک انسان نے کوئی قصور کیا اور استاد اس کو مار رہا ہے ڈنڈے تو انسان دوسرا دیکھے گا عبرت حاصل کرے گا کہے گا میں نے اگر ایسا غلط کام کیا تو مجھے بھی ڈنڈے لگیں گے سمجھ رہے ہو من وہ آئے گا بغیر ہی السعید من وعیدہ بغیر ہی نیک بخت وہ ہے جو دوسرے کو دیکھ کر بعد میں حاصل کرے نصیحت حاصل کرے کہ اگر اس نے یہ غلط کام کیا اس کو مار پڑ رہی ہے تو مجھے بھی مار پڑے گی بات سمجھ رہی ہے کتنے درجے ہیں پہلا درجہ سن کر انسان حاصل کرے جب انسان اپنے دل سے سمجھ لے بات کو یہ آگے پیچھے آتے رہتے ہیں جب یہ ہے کہ دوسرے کو دیکھ کر نصیحت حاصل کرے یہ تین درجے ہیں بعد حاصل کرنے اور نصیحت حاصل کرنے کے یہ تینوں درجے قرآن پاک کے اندر اسی ترتیب کے ساتھ جو میں نے عرض کیا جیس ترتیب سے بدلے ہوئے آگے پیچھے تینوں درجے آتے ہیں اب کلو بونا فی عقینت پر لکھا ہے درجہ اولا لکھا ہوا ہے اچھا وفی نا پر لکھا ہے درجہ خانیہ اور و بین کا پر لکھا ہے درجہ خالصہ لکھا ہے ٹھیک ہے جو تین درجے آ رہے ہیں اب کرو مانا بکالو کلو ان کو جب آپ سناتے ہیں ان کو جب آپ سناتے ہیں آپ جب ان کو بات سناتے ہیں تو کہتے ہیں کلو بونا دلے ہماری بیچ پردوں کے ہیں اب کنہ مانا پردے جمع ہے کنان کی فی اکن بیچ پردوں کے ہیں مما اس مسئلے توحید سے جو بلاتا ہے تو ہمیں طرف اس مسئلے کے جس مسئلے کی طرف تو ہمیں بلاتا ہے ہماری دلیں جو ہیں ان پر ہو موٹے موٹے پردے چڑھے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے ہماری دلوں میں تیری بات داخل نہیں ہوتی مما تدونا مما تدونا پر چل رہا ہے حضرت منت توحید از مظہری منت توحید از مظہری وہ مسئلہ توحید جس کی طرف وہ ہمیں دعوت دیتا ہے اور عبارت منل ایمان بلّہ وحدہ من منل ایمان بلّہ و ترک ما الفینا علیہ آبا انا یعنی ایک اللہ پر ایمان لاؤ اور کی پکار کو چھوڑو اور چھوڑ دو ان ہستیوں کو جن کو پایا ہم نے ہم اوپر ان کے اپنے باپ دادوں کو المعانی اپنے باپ دادوں کو ہم نے پایا لات الزا مناج کو پکارتے تھے تو فض اللہ فض اللہ جو خالص اللہ کو پکارنے والا مسئلہ جو ہے اس مسئلے کی طرف جو ہمیں دعوت دیتا ہے ہمارے ہماری سمجھ میں نہیں آتا اور کہتے ہیں وہ لوگ کہ دلیں ہماری بیچ پردوں کے ہیں اس مسئلے سے جو بلاتا ہے تو ہمیں طرف اس کے وفیا درجۂ ثانیہ اور ہمارے کانوں کے اندر بوجھ پڑا ہوا ہے وقر ان کا مانا بوجھ ہے سمجھا بھاری پن ہے جس کی وجہ سے تیری بات ہمیں سنائی نہیں دیتی سرے سے ہم سن ہی نہیں سکتے تیری بات اور ہمارے کانوں کے اندر وقر بوجھ پڑا ہوا ہے وہ ممبئے درجہ ہے سا کیا ہے تیسرا درجہ ہے اور درمیان ہمارے اور درمیان تیرے حجاب بہت بڑا پردہ ہے بہت بڑا حجاب ان کی تنوین تعظیم کی ہے بہت بڑا پردہ ہے تیرے ہمارے درمیان بہت بڑا پردہ حائل ہے جامعہ اپنا کام کر تو اپنا کام کر ہم اپنا کام کریں تیری بات ہمیں سمجھ نہیں آتی جاؤ نا بات کرنے کے لیے چودھری کو یا کسی اور کو کہتے ہیں صاحب بس اپنا کام کرو بس اپنے کام سے کام رکھو ہمیں اپنے کاموں میں رہنے دو ہمیں آپ کی بات سمجھ نہیں آتی سمجھا مکے کا مشرق بھی یہی کہا کرتا تھا گلے ہماری بیچ پردوں کے ہیں اس مسئلے سے جو بلاتا ہے تو ہمیں طرف اس کے اور بیچ ہمارے کانوں کے بوجھ پڑے ہوئے ہیں اور درمیان ہمارے اور درمیان تیرے بہت بڑا پردہ ہے بڑا پردہ ہے سمجھا موٹا موٹا پردہ ہے مذہبی اختلاف جو ہے یہ سب سے بڑا پردہ حائل ہے درمیان کے اندر اننا عاملون پس جا تو عمل کر اپنا بے شک ہم بھی اپنا عمل کرنے والے ہیں فعمل پر یہ عبارت ہوگی فعمل الا دین کا بہوت تو ہی دو شامل دین کا بہت توحید ہو تو اپنے دین اور اپنے مذہب پر عمل کر یعنی توحیدی مذہب پر اننا عاملون بے شک ہم عمل کرنے والے ہیں اعلی دینا اعلی دیننا ہم اپنے مذہب پر عمل کریں گے سمجھ رہے ہو آگے لفظ ہیں کوئی آگے ہاں؟ حاصل المانا پر ہو سر عربی غلط حاصل مانا یہ ہے انا لا نترو کو لا نترو کو آنا ہم اپنے مذہب کو نہیں چھوڑ سکتے بل نسب تو علیہ ہم اپنے مذہب پر پکے رہیں گے ہم اپنے مذہب پر یہ رول مانی کا حوالہ ہے سمجھ رہے ہو اننا عاملون پس عمل کر تو اپنے مذہب پر بے شک ہم بھی اپنے مذہب پر عمل کرنے والے ہیں جانیا تیری بات ہمیں سمجھ ہی نہیں آ سکتی سمجھ رہے ہو <coughs> حضرت فا عمل کے نیچے لکھا ہے مقصود کیا لکھا ہوا ہے ہم کالو کلو بنا پر کیا لکھا تھا تمہید کیا لکھا تھا اور شامل کے نیچے کیا لکھا ہے اب میری طرف دیکھو میں بات سمجھا دوں سوال ہے سوال یہ ہے کہ تم کہتے ہو کالو کلو بنا شکوا ہے کیا ہے اور شکوا شکایت ہمیشہ غلط بات پر ہوتی ہے کس پر ہوتی ہے جو بات غلط ہونا اس پر شکوا ہوتا ہے نا جی معلوم ہوا کہ کلو نافی فی مما تدعونا الیہ وفی آگانا وقر ومن بیننا بین کا حجاب یہ بات وہ درست نہیں کہہ رہے یہ جھوٹ بول رہے ہیں یہ غلط کہہ رہے ہیں اور جھوٹ بول رہے ہیں ہے بھائی شکوا جو ہوا شکوا شکایت ہمیشہ کس بات پر ہوتا ہے غلط بات پر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو وہ کہہ رہے ہیں یہ غلط کہہ رہے ہیں یہ بات درست نہیں ہے حالانکہ قرآن نے خود فرما دیا خاتم اللہ اعلیٰ والا صاحب مشاورت آج اور جگہ پر احزاب کرا تل قرآن جالنا بین قبا بین الدین البین بالآخرت مستورا جی سوال یہ ہے کہ جب تم نے اس کو بنا دیا شکوا تو معلوم ہوا کہ یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں یہ غلط کہہ رہے ہیں یہ حقیقی بات نہیں ہے سمجھا نہ تھیجیے غلط کہہ رہے ہیں تب تو شکوہ ہو رہا ہے حالانکہ قرآن پاک کی اور آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بات ان کی درست ہے واقعے کے مطابق ہے اللہ نے واقعی پردہ ڈال دیا ہے مہر جب لگا دی ہے سوال سمجھ آیا ہے جواب جواب یہ کہ کار و قلوب منافی عقیلت یہ ساری تمہید ہے کیا ہے تمہید ہے کہ ہمارے دلوں میں پردہ ہے ہمارے تیرے درمان پردہ حائل ہے اور ہمارے کانوں میں بوجھ ہے تیری بات ہمیں سمجھ نہیں آتی اصل مقصود ان کا آگے ہے شامل انانا اننا تو اپنے دین پر عمل کر ہم اپنے دین پر عمل کریں گے ہم تیرے دین پر عمل نہیں کرتے ہم اپنے باپ دادے کا مذہب چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں اصل شکوہ جو ہو رہا ہے فامل اننا عاملوں کا ہو رہا ہے کس کا ہو رہا ہے شامل اننا جو کالو کلو گنا جو ہے یہ مقصود نہیں بلکہ یہ کیا ہے یہ کیا ہے تمہید ہے مقصود ہے فامل اننا عامل تو اپنے مذہب پر عمل کر ہم اپنے مذہب پر عمل کریں گے اس بات کی شکوہ ہو رہا ہے شکایت ہو رہی ہے کہ دیکھو کتنی عظیم الشان کتاب آئی سمجھا فصلت آیا تو وہ واضح کتاب آئی اس کے باوجود بھی وہ اپنا مذہب چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے کہتے فامل اننا عاملون اکثر شکوا اس بات کا ہو رہا ہے بات سمجھیے خلاصہ یہ ہے کہ اس بات کے دو حصے ہیں ایک تمہید ہے اور ایک مقصود ہے جہاں شکوا بیتبار مقصود کے ہو رہا ہے بیتبار تمہید کے نہیں ہو رہا اس لیے فامل پر کیا لکھا ہے مقصود کالو کلو گنا پر کیا لکھا تھا تمہید اور فامل پر کیا لکھا ہے مقصود اب کرو مانا انما انا بشر مصر واحد حضرت یہاں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ دعویٰ آ رہا ہے سورت کا کون سا دعویٰ ہے وہی فض اللہ مخلصین علیہ الدین والا دعویٰ ہے کہ اللہ کو پکارو اور کسی کو نہ پکارو یہاں بھی وہی دعویٰ آ رہا ہے انما انا بشر میں اقبل کے ساتھ ربط عرض کر رہا ہوں کہ وہ جو کہتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں پردہ آئے تیرے ہمارے درمیان حجاب حائل ہے اور ہمارے قانون بوجھ ہے حضرت آپ فرما دو میں ہوں بشر میں کیا ہوں بشر ہوں میں آدمی اور انسان ہوں میرے میرے اختیار میں نہیں ہے کہ تم نہ سمجھو گے تو زوری زور تمہارے دل میں ایمان ڈال دوں گا یہ میرے بس کی بات نہیں ہے لیکن چونکہ اللہ نے میرے پاس پیغام بھیج دیا ہے تو میرے ذمے ہے پیغام پہنچانا وہ میں پہنچا رہا ہوں سمجھ رہے ہو جو مان لے گا تو وہ جنت میں جائے گا جو نہیں مانے گا تو ویل مشرقین ان کے لیے بربادی ہے بات سمجھ رہی ہے انما آنا بادشاہ میں اکمل کے ساتھ رابطہ کر رہا ہوں بھئی تم جو کہتے ہو کہ ہماری دلیں پردوں میں ہیں ہمارے میں بوجھ ہے تیرے درمیان ہمارے درمیان پردے حائل ہیں مذہبی اختلاف کی وجہ سے ٹھیک ہے میں بشر آدمی انسان ہوں میرے اختیار میں یہ نہیں ہے کہ زوری زور تمہارے دل میں یہ بات ڈال دوں اگر تم نہیں سمجھنا چاہتے تو میرے اختیار میں یہ چیز نہیں ہے لیکن چونکہ یو آئے میں پہمبر ہوں میرے پاس وہی آتی ہے لہذا میرا کام ہے تمہیں تبلیغ کرنا وہ میں اپنا کام جاری رکھوں بات سمجھ رہی ہے یہ رب ہے مقبل کے ساتھ اب مانا کرو ذرا خیال کر کے کل انما انا بشر حضرت فرما دو سوا اس کے نہیں میں انسان ہوں بے تم جیسا اوپر اور اندر سے وہی کی جاتی ہے میری طرف میری طرف دیکھو حضرت یہاں مسئلہ سمجھا دوں ابھی آگے آئے گا ان شاء اللہ مسئلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے بشر تھے کیا تھے اور بشر بھی حقیقی تھے بشر بھی کیا تھے حقیقی تھے یہاں اس آیت کے اندر دو چیزوں کا بیان ہے کس کتنی چیزوں کا بیان ہے ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت کا بیان ہے اور نمبر دو حضرت نبی علیہ السلام کی شان کا بیان ہے کتنی چیزیں ہو گئی دو ایک یہ کہ نبی علیہ السلام کی حقیقت کیا ہے اور دوسرا یہ کہ نبی علیہ السلام و تسلیم کی شام کیا ہے بات سمجھ رہی ہے رسول کی تعریف شراکت جنہوں نے پڑھی ہے انہوں نے پڑھ لیا ہے رسول کی تعریف ہے ار رسول و انسان الرسول رسول و انسان انسان اللہ الخلق تبلیغ کے رسول ایک انسان ہوتا ہے جسے اللہ مخلوق کی طرف بھیجتا ہے آکام کی تبلیغ کے لیے آکام کی تو رسول کی تعریف کا جزو اول کیا ہے انسان اور رسول انسان رسول ہمیشہ کیا ہوا کرتا ہے انسان آدمی اور بشر ہوا کرتا ہے کوئی رسول جو مخلوق کی طرف آیا ہے بندوں کی طرف وہ اپنا نوری رسول نہیں تھا بندوں کی طرف جب بھی آیا ہے وہ کون آیا ہے بشری رسول آیا ہے کون آیا ہے اب ذرا خیال کر کے مانا کرو <clears throat> یہ تین اجزاء ہے تعریف رسول کے اللہ پاک نے تین جزے بیان فرمائی ہیں قل انما انا بشر یہ حضرت دلیل وہی بھی ہے ضمنا کیا ہے دلیل دلی وہیار ہے نا میری طرف وہی کی گئی اللہ کی طرف یہ دلیل وہی بھی ہے نما آنا بشر طریقہ چلکا ہے جزو اول طریقہ ہے یہ رسول کی تعریف کا پہلا جز ہے فرما دو سوا اس کے نہیں میں بشر ہوں میں آدمی ہوں انسان ہوں اور میں بشر ہوں میں سن نمبر دوم چلکا ہے سنو بات دو باتیں عرض کرنی ہیں پہلی بات کہ بشریت دو قسم ہے کتنی قسم ہے بولو سارے بولو دو قسم ہے ایک ہے بشریت حقیقیہ کیا نام ہے اور دوسری ہے بشریت سوبریا اور تمثیلیہ دوسرا قسم کیا ہے بشریت سوبریا اور تمثیلیہ بشریت حقیقیہ تو یہ ہے کہ ایک ہستی ظاہراً باطن اندر سے اوپر سے حقیقت بشر ہو اور اس کو بشریت کے لوازمات لگے ہوئے ہوں یعنی کھانا پینا جی نیند کرنا جاگنا خوش ہونا مغموم ہونا وغیرہ وغیرہ یہ کیا ہے بشریت حقیقیہ اس کو کیا کہیں گے اور دوسرا قسم ہے بشریت صوبریہ اور تمثیلیہ کہ اوپر سے بشر ہوئے اندر سے بشر نہ ہو گئے جس طرح کے جبریل علیہ السلام سلام تشریف لائے بی بی مریم علیہ السلام کے بعد اللہ فرماتے ہیں فاتح مسل سویا فاتح مسل الحا بشرن سویا جبریل علیہ السلام بن آیا بی بی مریم کے سامنے بشر بن آیا اور حقیقت بشر تھا نہیں اندر سے نور اور اوپر سے بشر تھا بات سمجھ رہی ہے ابریم علیہ سرا کے تسلیم کی خدمت کے اندر مہمان آئے نا تھے ملیکا تھے اور تھے شکل کس کی تھی شکل کس کی تھی بشر کی تھی تو وہ بھی سومری بشر تھے تمثیلی بشر تھے اور حقیقت بشر تو بشریت کتنی قسم ہے دو قسم ہے حقیقیہ اور علیہ علاق و تسلیم کا معدہ تھا کہ آپ مردوں کو زندہ کرتے حکم دیتے مردے زندہ ہو جاتے تھے معدے کی حقیقت پڑا ہے وہ مسئلہ یاد ہے نہیں ہے عیسائیوں نے کہنا شروع کر دیا میاں یہ بندہ کہاں تھا یہ تو خدا تھا علیہ السلام بشر نہیں تھا بلکہ خدا تھا مردوں کو زندہ کرنا تو خدا کی صفت ہے یہ تو خدا تھا اللہ نے فرمایا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم جنہوں نے کہا ہے کہ اللہ پاک مسیح کی شکل میں اتر پڑا وہ کیا ہے کافر ہیں جنہوں نے کہا ان اللہ خالص الفلاف وہ بھی کیا ہیں وہ کہتے تھے اندر سے نور سے خدا تھے اوپر سے کیا تھے بشر تھے دیکھنے میں انسان تھے ورنہ حقیقت انسان نہیں تھے اللہ تبارک مطالعہ نے جہاں یہ مسئلہ واضح کر دیا اللہ کو پتا تھا کہ آگے بلا آئیں گے جو کہیں گے اوپر اوپر سے بشر تھے اور اندرو اندرو تھے نور تھے سمجھا اندر سے نور تھے اوپر سے کیا تھے بشر اور آدمی تھے اللہ نے فرمایا خبردار میرے پیغمبر بشر ہیں لیکن مثلکم کیا فرمایا مثلکم تم جیسا کیا تم جیسا جس طرح تم اندر سے بھی بشر ہو اوپر سے بھی بشر ہو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حقیقی بشر ہیں اصلی بشر ہیں اندر سے بھی بشر اور اوپر سے بھی بشر ہیں سمجھ رہے ہو مفل حکم یہ ثانی ہے سمجھا کہ نبی علیہ السلام بشر ہیں اور بشر بھی کون سے ہیں حقیقی بشر ہیں اصلی بشر ہیں اندر سے بھی بشر ہے اور اوپر سے بھی میری طرف دیکھو میں ایک بات سمجھا ابریم علیہ السلام کے پاس مہمان آئے ابریم علیہ السلام نے ان کے لیے کھانا لایا نہیں لایا وہ مہمان جو تھے اوپر سے بشر تھے اور اندر سے کیا تھے بولو تھے اندر سے کیا تھے اوپر سے کیا تھے اور اندر سے کیا تھے لیکن انہوں نے کھانا کھایا انہوں نے کہا ہم تو ملائکہ ہے ہم کھانا نہیں کھاتے اچھا آپ حضرات کھانا کھاتے اور نہیں کھاتے یا بہت کھاتے ہو اچھا ماشاء شکم فقیرہ تغار خدا بلکہ غار خدا ہرا چیز آجد فنا در فنا جی بھائی وہ ملائکہ جو آئے تھے اوپر سے بشر تھے اور اندر سے کیا تھے لیکن انہوں نے کھانا آپ حضرات کھانا کھاتے ہو نہیں کھاتے پانی پیتے ہو نہیں پیتے کیوں اس لیے کہ آپ حضرات اندر سے بھی بشر اوپر سے بھی اندر سے بھی بشر اوپر سے بھی وہ ملکا جو تھے اوپر سے بشر تھے اندر سے بشر نہیں تھے اس لیے انہوں نے کھانا نہیں کھایا اب ایک ہستی ایسی ہے جو اندر سے نور اوپر سے بشر ایک ہستی وہ ہے جو اوپر سے بھی بشر اندر سے بھی اوپر سے جو بشر ہے اندر سے نور ہے اس نے کھایا نہیں ابھی میں نے سلام کے مہمان آپ حضرات اندر سے بھی بشر اوپر سے بھی بشر آپ حضرات کھاتے بھی ہو پیتے بھی ہو اب ہم نے دیکھنا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ کا حال کیا ہے حضرت آپ نبی علیہ السلام کھاتے تھے نہیں کھاتے تھے پانی پیتے تھے نہیں پیتے تھے تو آپ معلوم ہوا ہماری طرح اندر سے بھی بشر ہیں اوپر سے بھی کوئی سمجھ آئیے بات اگر آپ اندر سے نور ہوتے تو جس طرح علیہ السلام کے مہمان اندر سے نور تھے لیکن انہوں نے کھایا نہیں تھا آپ بھی کبھی کھانا نہ کھاتے پانی نیند خوش مغموم روتے نہ ہنستے نہ یہ سارے کام آپ نے کیے ہیں ان لوگوں کی طرح جو کہ حقیقی بشر ہے معلوم ہوا آپ اوپر سے بھی بشر تھے اور اندر سے بھی اگر آپ اندر سے نور ہوتے تو ملیکا کی طرح جو کہ ابلیم علیہ السلام کے پاس آئے تھے آپ کھانا نہ کھاتے پانی نہ پیتے آپ کھانا بھی کھاتے پانی بھی پیتے تھے معلوم ہوا کہ آپ بشر تھے اور نور نہیں بات سمجھ آئیے اللہ سورہ آل عمران کھولو آپ کے پاس مجھے دکھانا عبارت لکھی ہے وہ پڑھ لکھا کھولو نود و ہشت نود و ہشت نود نود و ہشت نمبر اٹھانوے پر عبارت لکھی ہے فتویٰ ہے شیخ ولی الدین عراقی رحم اللہ کا وہ پڑھو بشریت کے بارہ کے اندر حضرت کی بشریت کون سی بشریت ہے حقیقی کی بشریت ہے سوری اور تمسیلی نند ہے یہ بزرگ سرخ رومال والے تو باہر جاتے آتے ہیں یہ کالا رومال والا بھی آ رہا ہے یہ ولی عراقی رحم اللہ کا فتویٰ ہے بشریت کے بارے میں سمجھا خیال کرو تم مولوی بن رہے ہو سمجھا مولویوں کا دماغ صحیح ہوگا تو عوام کا دماغ بھی صحیح ہوگا سمجھا مولویوں کا دماغ درست نہیں تو عوام کا دماغ بھی درست نہیں ہو سکتا ہاں شاید تم سلو کلی بن جاؤ سمجھا کہ ہر ایک کے ساتھ سلو رکھو نا کسی کے ساتھ بگاڑو نا کسی پر فتوا نہ لگاؤ کسی کے ساتھ بگاڑو نا سمجھا عقائد کے مسئلے ہیں سمجھ لو یاد کر لو یہ بات کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء ان کی جس طرح رسالت پر ایمان لے آنا فرض ہے اور نجات کے لیے ضروری ہے بشریت پر ایمان لانا بھی فرض اور نجات کے لیے ضروری ہے سمجھ رہے ہو کوئی آدمی اگر نبی علیہ السلام کو رسول مانتا ہے لیکن بشر نہیں مانتا تو وہ بھی اسی طرح کافر ہے جس طرح کہ وہ انسان جو رسالت کا ممکن ہے سمجھ رہے ہو جس طرح رسالت کا منکر کافر ہو جاتا ہے ایمان کے دائرہ سے خارج ہو جاتا ہے بشریت کا منکر بھی کیا ہو جاتا ہے تو سن رہے ہو یہ بات یاد رکھو یہ ایمان کا حصہ ہے رسول کی تعریف ابھی میں نے عرض کی تھی رسول کی تعریف کا پہلا جدو کیا ہے رسول ہو ار رسول ہو خیال کرو تجے کہ تم بھی کہنا شروع کر دو کہ انما آنا بادشرون میاں اصل میں تھا ان آنا آنا بادشاہ مصروں کو ایک کی تقریر کرا تو کہتا ہے ان آنا آنا بادشاہ میں تو میں ہوں بشر تم جیسے ہوتے ان آنا آنا بادشاہ مصروں کو میں تو میں ہوں بشر تم جیسے ہوتے ہیں ان ہاں؟ جو ہے آپ نے پڑھا ہوا ہے کہ کس کے لیے آتا ہے حسر کے لیے اس بات ماں بعد و نفیے ماں سوا کے لیے اس بات ماں بعد و نفیے ماں سوا کے لیے آتا ہے ان ماں آنا بادشاہ ان کا مانا ماں آنا اللہ بادشاہ اللہ میں نہیں ہوں مگر سوائے بشریت کے اور میں کچھ نہیں ہوں یعنی جس طرح سے تم سمجھتے ہو کہ رسول نور ہونا چاہیے ابھی انشاءاللہ شاء آ رہا ہے یہ بات آ رہی ہے میں انشاءاللہ شاء سمجھاؤں گا سمجھا میں بشر ہوں اب دیکھو فتوا پڑھو ولی الدین عراقی رحمہ اللہ تعالیٰ کا وقت سویل شیخ ولی الدین عراقی تو غور ہے نہیں ہے زمین جی۔ میں بیٹھے ہو پیار کرو وقت شیخ ولی الدین عراقی کی شیخ ولی ارا کی پوچھے گئے حلل علم کون ہی صلی اللہ علیہ وسلم باشر من العرب شرطوں آیا سیت رکھنا اس بات کا کہ نبی علیہ السلام بشر تھے اور عربی تھے شرط ہے ایمان کی صحت کے اندر او من فروض القفایا تھے یا فرض کفایا ہے یہ کیا ہے ایمان کی صحت کی شرط ہے یا یہ کیا ہے پوچھا گیا ولی الدین عراقی سے آگے عجاب ہو شرطن فیسیحت ایمان عجاب ہو شر تم فی صحت المان حضرت نے جواب دیا کہ یہ ایمان کی صحت کی شرط ہے ایمان کی صحت کی نحب کے اندر اکبر کیا ہوا ہے فاتل شرط و فاتل اور نحب منتر تو اکبر کی ہوئی آپ نے اضافات شرط ہاں شرط فوت ہو گئی تو مشروط فوت ہو گیا یہ ایمان کی صحت کے لیے کیا ہے کیا ہے شرط ہے تو جو انسان بشر نہیں مانے گا اس کا ایمان رہے گا ہاں دیکھو اب ایمان کی صحت کے لیے شرط ہے ثم قال اس کے بعد فرمایا ولی الدین عراقی نے فلو قال شخص اگر کوئی شخص کہتا ہے اومنو برسالت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الخلق میں ایمان لاتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساری مخلوق کی طرف مخلوق تھے مرسل تھے لا عدری لیکن میں یہ نہیں جانتا حل ہوا من البشر آیا وہ بشر سے آئے او من الملائکت یا نوری آئے او من الجن یا ناری ہے مجھے یہ معلوم نہیں کہ خاکی ہے یا نوری ہے یا ناری ہے آگے اولا ادری ہر ہوگا من ہارا بھی جب وہ کہتا ہے کہ میں نہیں جانتا کہ وہ عربی تھا یا اجمی تھا فلا فی کفر ہی چلا گئے سارے بولو فلا شک فی کفر ہی اس انسان کے کفر میں کوئی شک نہیں کوئی شک سمجھ رہے ہو ہاں مولویو خیال کرو وہ کہتا میں یہ مانتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساری مخلوق کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے لیکن مجھے یہ علم نہیں کہ آپ بشر تھے یا نوری تھے یا ناری تھے یا عربی تھے یا اجمی تھے فلا شک کا اس کے کفر میں کوئی شک نہیں ہے فلا شک کا بھی کفر ہی اس کی کفر میں کوئی شک نہیں ہے کیوں اس نے کون سی بڑی غلطی کر لی دیکھو دیکھو لے تقریب ہی القرآن لے تقریب قرآن کیونکہ اس نے قرآن کی تقریب کی ہے کس کی تقریب کی ہے قرآن کی تقریب کی ہے قرآن نے بار بار فرمایا کہ نبی علیہ السلام کیا تھے بشر تھے قرآن نے بار بار فرمایا کہ نبی علیہ السلام عربی تھے قرآن نے بار بار فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم من من تمہاری جنس سے ہے بار بار فرمایا اب جو وہ کہہ رہا ہے کہ لا ادری میں نہیں جانتا یہ قرآن کی کیا کر رہا ہے تقریب کر رہا ہے اور مقرب میں قرآن کافر ہے اور مقرب میں قرآن کیا ہے زیادہ یہ بھی کیا ہے کافر ہے لے تقریب ہے قرآن وقت تقریب کرنے اس کے قرآن پاک کی وجہ دہی تلقت ہو قرون الاسلام خلفن عن سلفن اور انکار کرنے اس کے اس بات کو جو حاصل کیا اس کو قرون اسلام نے خلفن عن سلفن بسارا معلوم بھی ضرورت اندر خاص والا عام اور ہو چکا ہے معلوم وضاحت اندر بھی خاص و عام کے زیادہ مسئلہ پڑا ہے کہ ضروریات دین کا منکر کیا ہے زیادہ نہیں ہے ضروریات دین کا منکر کیا ہے اور وہاں تم نے ضروریات کمانا بھی پڑھ لیا تھا یہاں وہی بات آ گئی ہے بس سارا معلوم ہم ہے ضرورت خاص عام اور بداحت معلوم ہو چکا ہے نزدیک خاص و عام کے ولا عالم فی ذلك خلافا عالم آلام کا خلافن اور نہیں جانتا میں اس مسئلے کے اندر کوئی اختلاف اس مسئلے میں کوئی اختلاف نہیں آئے آگے پس اگر وہ غبی ہو یار خواہ کا یہ بات نہ جانتا ہو واجب تعلیم ہو یا ہو تو واجب ہے تعلیم کرنا اس بندے کو اس مسئلے کی ہم اس کو اس بندے کو اس مسئلے کی تعلیم کریں گے آگے جہاد آباد ادال کا باد ادال کا اگر تعلیم کرنے اور سمجھانے کے بعد بھی انکار کرے گا حکم نا بے قفری ہی حکم نا ہم اس کے کفر کا فیصلہ دے دیں گے کفر کا فیصلہ دے دیں گے کہ سمجھانے کے باوجود بھی وہ نہیں سمجھ رہا بات علامہ آلوسی کی عبارت انتہا یہ علامہ آلوسی رحم اللہ نے اس کا فتوا نقل کیا ہے اب آ جاؤ سبق پر یہ فتوا یاد رہے گا معلوم ہوا کہ بشریت کا مسئلہ بھی عقائد کا مسئلہ ہے اور ضروریات دین کا مسئلہ ہے اور جو آدمی اس کا انکار کرے گا وہ گویا کہ اس نے ضروریات دین کا انکار کیا ہے کس کا انکار کیا ہے اور ضروریات دین کا منکر کافر ہے لہٰذا اس مسئلے کا منکر بھی کیا ہے کافر ہے اب آ جاؤ نما نمار مثلکم سوائے اس کے نہیں میں بشر ہوں آدمی انسان ہوں جو ویسا نیچا ہے مسلو تم جیسا ہوں چاہوں اب مثلکم پر عبارت ہے آپ کے پاس اوپر نیچے بین ستور حاشیے پر کہیں ضرور ہوگی الا بشر من بنی آدم ما انا بشر من بنی آدم مفلو کم فل جن سے وور تھے ویات و لے مالا فلم چل چلتی ہے جستجو کے اندر کمی ہے سمجھا پورا تلاش نہیں کرتے تم لوگ ہاں نیچے نیچے لکھی ہے دیکھ رہے ہو پھر پڑھو ما آنا اللہ اور نیچے نیچے ہے بالکل نیچے ما آنا اللہ بشر ہوں نہیں ہوں میں مگر بشر میں بنی آدم بنی آدم سے مثلکم کم تم جیسا جنس میں سورت جنس من ماہیت میں حقیقت میں سمجھا اور صورت میں اور حیت میں اور نہیں ہوں میں فرشتہ سمجھا تھی ایک آدمی کہنے لگا مولوی تقریر کر رہا ہے کہتے ماہیت تو ایک ہوتی ہے منطقی جنس ایک ہوتی ہے منطقی ایک ہوتی ہے نہوی ایک ہوتی ہے فلانی یہ کون سی جنس مراد ہے سمجھا کسی نے کہا تیری ماں کی جنس کون سی ہے جو جنس تیری ماں کی ہے وہی یہاں مراد ہے سمجھا جو جنس تیری ہے وہ یہاں مراد ہے بس منطقی یا عرفی ہے جی کیا ہے سمجھا سر بیچ حقیقت کے جنس کا معنی کا معنی حقیقت ہوتا ہے نا کیا معنی ہوتا ہے حقیقت حقیقت کے اندر اور صورت کے اندر اور حیت کے اندر ولف تو میں مالا کے میں ملک نہیں ہوں میں نوری اور فرشتہ نہیں ہوں یہ ابن جریر کی عبارت ہے کس کی عبارت ہے ابن جریر کی سمجھا سر اب آگے دیکھو جی یو ہا کیا لکھا ہے یو ہے پر سالس کیا جی۔ لکھا ہے یہ تیسرا جز ہے حضرت کی تعریف ہو رہی ہے یہ تیسرا جز ہے وہی کی جاتی ہے میری طرف یہ یو الیہ یہ دلیل وہی ہے ضمن یہ ضمن کیا ہے دلیل وہی ہے کہ یہ میں مسئلہ اپنی طرف سے بیان نہیں کر رہا بلکہ وہی کی جاتی ہے میری طرف الہ حکم کہ سوا اس کے نہیں معبود تمہارا معبود ایک ہے تمہارا معبود تمہارا مدعو جس کو تم پکارو وہ ایک اللہ تبارہ تبارت بتانا ہے انما ان بادشاہ نسل و کم یہ بیان حقیقت ہے کیا ہے یہ نبی علیہ السلام کی حقیقت کا بیان ہے اور مفل و کم جو ہے یہ بیان شان ہے کہ میری شان کیا ہے کہ یو ہائے میری طرف وہی کی جاتی ہے بادشاہ مثل کم بیانے حقیقت ہے اور یو ہے کیا ہے بیانے بیانے شان ہے کہ میری شان یہ ہے کہ میرے پاس اللہ کی آتی ہے اللہ کا پیغام آتا ہے تو سوائے اس کے لیے معبود تمہارا معبود ایک ہے فستقیم ہے فستقیم حضرت لکھا ہے طریقے فوج نمبر اول کیا لکھا ہے طریقے فوج نمبر اول ہے پس سیدھ باندھ لو تم طرف اس اللہ پاک کے سیدھ باندھ لو تم مانا سمجھ رہے ہو سست علئے پس سیدھ باندھ لو تم طرف اسی اللہ تبارک مطالعہ سے عبارت ہوگی اے وجے ہو وجو حکم وے اے وجے ہو نہیں کھڑا ہوا ہوگا ضرور حاشیے پر دیکھو یا ادھر ادھر کہیں ضرور ہوگا ہاں؟, ہاں ہاشیہ نمبر ایک ہے نا اوپر اوپر بالکل اس کا معنی بھی لکھا ہے سیدھ باندھ لو یعنی اور کسی کی طرف توجہ مت کرو اور کسی کی طرف توجہ مت کرو سمجھ رہے ہو توجہ مت کرو بیان قرآن کا ہے بس اور یہ کھڑا ہے یہ عبارت کھڑی ہے وہ کونے پر کھڑی ہے نیچے کونے پر اوپر اوپر اوپر وجہ ہُڈو حکم کہاں ہے ہاں، اردو والی نا یہ کھڑی ہے اور نشان دیا ہوا ہے حاشیے کا سارے تلاش کرو نا ساروں کو وجہ ہو بدو حکم وجہ ہُوا ول مس عالت اپنے منہ کو اللہ پاک کی طرف متوجہ کر دو پکار اور سوال کرنے کے اندر طرف اسی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بس اللہ کی طرف متوجہ کر دو پکار کے اندر بھی اور سوال کے اندر بھی اسی سے سوال کرو اور کسی سے مت کرو اسی کو پکارو اور کسی کو نہ پکارو سنو بات جو انسان صرف اللہ کو پکار رہا ہے وہ سیدھا چل رہا ہے وہ کیا چل رہا ہے اور جو انسان دوسروں کو پکار رہا ہے وہ ٹیڑھا چل رہا ہے وہ کیا ہے افمن یمشی مکبن علا وجہ ہی امن یمشی مستقیم سمجھ رہے ہو اللہ فرماتے ہیں جو ایک اللہ کو پکارنے والا ہے وہ سیدھے راستے پر چل رہا ہے وہ ضرور اپنی منزل مقصود کو پہنچے گا ایک دن کیا ہوگا ایک دن اپنی منزل مقصود کو بولو تو صحیح ضرور پہنچے گا منزل مخصوص کیا ہے جنت اور دیدار علاجی اور رضا علاجی اللہ کی رضا حاصل کرے گا جنت جائے گا اللہ کا دیدار کرے گا اللہ ہم سب کو نصیب فرما اور فرمایا جو انسان غیروں کو پکار رہا ہے اس کی مثال ایسے ہے کہ ایک آدمی منہ نیچے کر کے یوں چل پڑے بس جہاں منہ آیا چل پڑا یہ نہیں دیکھتا کہ راستہ سیدھا ہے ٹیڑھا ہے تو وہ منزل مقصود کو کبھی پہنچنے والا نہیں ہے تو یہ انسان بھی کبھی منزل مقصود کو نہیں پہنچے گا سمجھ رہے ہو بس سیدھ باندھ لو تم طرف اس کے اسی کو پکارو اسی سے مغفرت مانگو اسی کی طرف متوجہ وہ یہ کامیابی کا پہلا طریقہ ہے وسطرو ہو طریقے فوج نمبر دو لکھا ہے فارم نمبر دو کامیابی کا دوسرا طریقہ اور معافیاں مانگو تم اسی اللہ پاک سے اللہ سے معافیاں مانگو کس بات کی جو اب تک غیر اللہ کی عبادت کی ہے جو اب تک غیر اللہ کی عبادت کی ہے لکھا ہے ہاں اے من شرک کے کم اے من شرک کے کم یعنی شرک سے اللہ سے معافیاں مانگو جو کچھ شرک کیا ہے اب تک اللہ سے معافی مانگو تم کس کا حوالہ ہے قرطبی کا اور معافیاں مانگو تم اللہ پاک سے اسی اللہ پاک سے معافیاں مانگو آج تک جو شرک کیا ہے اسی سے معافی مانگو سمجھا سی وبے مشرقین تخویف اخروی چلکا ہے آخرت کے عذاب کا ڈراوا ہے اور ساتھ لکھا ہوگا نتیجہ تو شرک لکھا ہے نتیجہ شرک اور یہ لفظ لکھا ہے کہیں اور جو غیر سے مانگیں گے مشرق ہوں گے کہیں نہیں لکھا حاشیے پر مشرقین لکھ لو لکھ لو حاشیے پر خط ہوگی للمشرقین اور بڑی بربادی ہے شرک کرنے والوں کے لیے بیلوں کے بارے میں دو قول ہیں ایک قول ایک روایت آتی ہے ضعیفہ ویلوں کا ایک معنی یہ کیا گیا روایت آتی ہے ضعیفہ کہ ویل ایک وادی ہے جہنم کے اندر اتنی گندی ہے اتنا بڑا عذاب ہے کہ ساری جہنم اس سے دن کے اندر ستر بار پناہ مانگتی ہے باقی جہنم اس سے جن میں ستر بار پناہ مانگتی ہے اتنی وہ اپنا عذاب والی جگہ ہے اور دوسرا قول یہ ہے کہ ویل کا منع بربادی اور ہلاکت میں وہی منع رہا ہوں اور بڑی بربادی ہے واسطے شرک کرنے والوں سے اللہ دین اللہ جو اتنا وقف اول مشرقین لکھا ہے وقف اول مشرقین وہ لوگ جو نہیں دیتے زکوٰۃ کو نہیں دیتے میرے دیکھو سنو بات مکیہ صورتوں کے اندر زکوٰۃ کا ذکر آتا ہے وہ صورتیں جو مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہیں ان میں بھی زکوٰۃ کا تذکر آتا ہے جس طرح یہاں ہے حوام سبا مکیہ ہے لیکن یہاں اللہ دین اللہ جو انہوں نے زکات ہے سنو بات زکوٰۃ دو قسم ہے کتنی قسم ہے زکوٰۃ بدن کی اور زکوٰۃ مال کی زکوٰۃ بدن کی اور زکوٰۃ مال کی زکوٰۃ تو وہ ہے جو تم نے ازبر کی ہوئی ہے کہ چالیس حصہ زکوٰۃ میں دیا جاتا ہے وہ کیوں دیا جاتا ہے وہ اس لیے دیا جاتا ہے کہ جب زکوٰۃ نکالی جاتی تو بکیا مال پاک ہو جاتا ہے کیا ہو جاتا ہے پہلے وہ پلید تھا کیونکہ اللہ کا حق اس کے اندر ملا ہوا ہے غیر کا حق ملا ہوا ہے جب اللہ کا حق الگ کر کے دے دیا گیا تو بکیہ مال کیا ہو گیا پاک ہو گیا اور آیا اگر زکات بدن کی بدن کی زکات ہے توحید و ایمان کیا ہے توحید و ایمان سمجھا ایمان اور توحید جو ہے زکوٰۃ ہے بدن کی کہ اگر انسان توحید اختیار کرے گا تو بدن پاک ہوگا اگر توحید اختیار نہیں کرے گا تو ان مشرقون ناجا کن مشرق پلید سمجھ رہے ہو پلیدی یہاں کون سی مراد ہے زہری مراد نہیں ہے یہاں اندر کی اور باطن کی پلیدی مراد ہے کہ ان کا باطن نجس اور پلید ہے بات سمجھے یہ تھی تو یاد کر لو یہ بات کہ جہاں جہاں مکیہ کے اندر زکوٰۃ کا ذکر ہے وہاں زکوٰۃ مال کی مراد نہیں ہے بلکہ کون سی زکوٰۃ مراد ہے بدن کی زکوٰۃ مراد ہے اور وہ توحید و ایمان ہے اب حضرت عبداللہ عبداللہ عباس رضی اللہ تعالیٰ نما نے لا زکات کا مانا کیا وہ آپ کے پاس لکھا ہوا ہے وہ ذرا دیکھ لو مہربانی کر کے اے لا جشاد اللہ الہ الا اللہ کہاں لکھا ہے اے لا جشاد اللہ لا الہ الا اللہ کی شہادت نہیں دیتے اد اد ابن عباس اد ابن کثیر ابن کثیر رحم اللہ نے جو نقل کیا ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نما سے حضرت قرآن پاک میں بھی آیا ہے نا قد افلاح من رکا قد افلاح کامیاب ہو گیا وہ جس نے اپنے آپ کو اپنے نفس کو پاک کر لیا سمجھ رہے ہو پاک کر لیا جس نے وہ کامیاب ہو گیا اور جگہ پر آیا ہے قد من قد افلح من تذکا کامیاب ہو گیا وہ انسان جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا جو پاک ہو گیا بات سمجھیے اور جو گمر بھی یہی مسئلہ مذکور ہے کیا مکیہ سوتوں کے اندر جہاں بھی زکوٰۃ کا ذکر رہے گا بدن کی زکات مراد ہے یعنی توحید و ایمان لا الہ الا اللہ اللہ دین اللہ تون وہ لوگ جو نہیں دیتے زکوٰۃ کو یعنی توحید و رسالت کی شہادت نہیں دیتے لا یشہدون اللہ اللہ وہم بالآخرت ہوں کافرون یہ نمبر دو میں یہ مشرقین کی دوسری صفت ہے اور وہ لوگ ساتھ پچھلے جہان کے ہم کافرون وہ انکار کرنے والے ہیں سمجھا پچھلے جہان کے ساتھ وہ کیا کرنے والے ہیں انکار کرنے والے ہیں ان آ اب آ گئی حضرت بشارت کیا آ گئی بشارت آ گئی جب اصطلاحات پڑی تھی تو میں نے عرض کیا تھا کہ بشارت اور تخویف ان کو تو امین کہتے ہیں کیا کہتے ہیں تو امین جس طرح ایک پیٹ سے دو بچے کٹھے آتے ہیں سمجھا یہ بھی ایسے ہے کہ جہاں بشارت کا ذکر ہوگا وہاں تخویف کا جہاں تخویف آئے گا وہاں بشارت کا تو ویل ان سے تخویف تھی اب ان الدینہ سے بشارت آ رہی ہے کہ جو لوگ زکات بدل نہیں دیتے تو عید و ایمان قبول نہیں کرتے شرط کرتے اور آخرت کا انکار کرتے ان کا حال تو یہ ہے کہ وہ برباد ہو گئے اب اس کے مقابلے کے اندر ان الدینہ آ بنوں بے شک وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا کا تکمیل قوت تک تکمیل قوت کا اللہ پاک نے انسان کے اندر دو قوتیں رکھی انسان ان کو مکمل کرنے کے لیے آیا ہے قوت اعتقادیہ اور قوت عملیہ جنہوں نے محبوزی پڑھا ہے انہوں نے یہ یاد کیا ہوا ہے سمجھا قوت نظریہ قوت عملیہ وہاں آپ نے پڑھ لیا محبوزی کے اندر قوت نظریہ بنا انسان کا عقیدہ صحیح ہو جائے اعتقاد والی قوت جو ہے جو درست ہو جائے قوت عملیہ بنے انسان کے اعمال والی قوت جو ہے وہ درست ہو جائے اور صحیح عمل کرے بندہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا یہ تکمیل قوت کا دیا ہے وہ عامل الفالحات قوت عملیہ اور عمل کرتے ہیں اچھے اچھے لہم اجر نتیجہ تکمیل کیا لکھا ہے تکمیل تکمیل کا نتیجہ کیا ہے واسطے ان کے اجر ہوگا غیر و ممنون جو نہیں ہوگا ممنون ممنون کا معنی نیچے لکھا ہوگا لکھا ہوگا ممنون کا معنی لکھ لو لکھ لو مقتوع کٹا ہوا کبھی ختم نہیں ہوگا وہ اجر ہمیشہ ہمیشہ رہے گا اللہ لہم اجر غیر و ممنون واسطے ان کے ثواب ہوگا غیر ممنون جو نہیں ہوگا مقت ہو نہیں ہوگا کٹا ہوا ختم نہیں ہوگا کبھی بھی ہمیشہ کے لیے رہے گا بس کل تک فرون خلق الرفی جو دلیل توحید اکلی نمبر اول یہ پہلی دلیل اکلی توحید ہے سمجھ رہے ہو <coughs> دکھاؤ گرمی ہو رہی ہے تمہیں خلاصہ لکھا ہے دلیل توحید کا اس کا خلاصہ یہ ہے اس کا خلاصہ یہ ہے افسوس اے آشما کو تم اس ذات کے ساتھ افر کرتے اور اس کے شریک بناتے ہو جو سب کام کرنے والا ہے جن کو تم پکارتے ہو وہ کچھ نہیں کر سکتے وہ کچھ نہیں کر سمجھ رہے یہ خلاصہ اس کا حضرت فرما دو آیا بے شک تم البتہ انکار کرتے ہو بل ابی اس اس ذات پاک کا جس نے پیدا کیا زمین کو دو دنوں کی مقدار میں میری طرف دیکھو بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کل عین خالہ کل اردا سے کہ وہ لوگ خود خدا کے منکر تھے کس کے منکر تھے اللہ کے منکر تھے تب تک بلدی خلق اللہ جو فرمایا گیا ہے خدا کے منکر تھے حالانکہ وہ لوگ تو خدا کے منکر نہیں تھے مسئلہ میں پڑھ رہے ہیں وہ اپنا خالق بھی اللہ کو سمجھتے تھے اپنے بزرگوں کا خالق بھی اللہ کو سمجھتے تھے سمجھا وہ جو جیر علیہ بھی کس کو سمجھتے تھے اللہ کو مدبر امور نظام بھی اللہ کو سمجھتے تھے تو وہ کیسے منکر ہے انکار کر رہے ہیں اللہ کی بات کا سوال سمجھ آیا ہے جواب جواب یہ ہے کہ یہاں انکار خدا مراد نہیں انکار توحید خدا مراد ہے انکار خدا مراد نہیں بلکہ انکار توحید خدا مراد ہے اللہ کی توحید کے منکر تھے مسئلہ علا میں وضاحت سے پڑھ رہے ہو کہ اللہ پاک کی اصطلاح ہے جو قرآن پاک کی کہ جو خدا کی توحید کا منکر ہے گویا وہ خود خدا کا منکر ہے خدا کی توحید کے منکر کو کیا کہا جاتا ہے خود خدا کا منکر ہے اس لیے بلزی ہے نا بلزی بلدی پر لفظ توحید لکھا ہے لکھا ہے لفظ توحید حضرت فرما دو آیا بے شک تم البتہ انکار کرتے ہو توحید اس ذات پاک کا خاص توحید اس ذات پاک کے خالق ارضا نمبر آفاقی سفلی لڑکا ہے یہ حصے ہیں نا دلیل کے پہلی پہلا ذکر جو ہے آف آفاقی کا ہے اور سفلی نیچے والے جہاں کا جی وہ ذات پاک جس نے پیدا فرمایا زمین کو فی یومین فی یومین سے پہلے باوجود اتنی بڑی وہ کے باوجود ہاں خیال کرو خیال کرو وہ ذات پاک جس نے پیدا فرمایا زمین کو باوجود اتنی بڑی وسعت کے کے یو میں نے دو دنوں کی معمولی مقدار میں دو دنوں کی ہاں جی، زمین جو ہے یہ دو دن کے مقابلے میں دو دن تو اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے سمجھا جی؟ اتنی بڑی زمین او نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے پیدا فرمایا زمین کو دو دنوں کی معمولی مقدار میں میری طرف دیکھو یہاں سوال ہے سوال یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں میں نے زمین کو پیدا کیا دو دنوں میں کتنی دنوں میں دو دنوں میں حالانکہ دن تو پیدا ہوتے ہیں سورج کے شروع ہونے اور غروب ہونے سے اس وقت تو ابھی تک سورج ہی نہیں تھا اس وقت تو ابھی تک سورج ہی نہیں پیدا ہوا تھا تو کس طرح اللہ فرماتے ہیں کہ دو دنوں میں میں نے پیدا کیا تو جواب اس کا آ گیا کہ یہاں دو دن مراد نہیں بلکہ دو دنوں کی مقدار مراد ہے کیا مراد ہے اتنی وقت لگا جتنی وقت دو دنوں میں گزرتا لگتا ہے یعنی اڑتالیس گھنٹے لگے سمجھا زمینوں سے پیدا کرنے کے اندر کرو مناب یہ نیچے لکھا ہوا ہے یہ لگ بار بار آئے گا پھر میں نہیں سمجھاؤں گا خیال کرو آیا بے شک تم البتہ انکار کرتے ہو اس ذات پاک کی توحید کا جس نے پیدا فرمایا زمین کو باوجود اتنی بڑی وسعت کے فی دو دنوں کی معمولی مقدار میں دو دنوں کی معمولی مقدار میں تجالو تجالون لہو اندازہ یہ باب تفسیریہ ہے یہ تقرروں کی تفسیر ہے تق کی کیا ہے یعنی کرتے ہو تم واسطے اس کے شریک سمجھا تب فرون خلق الرضا کا مطلب کیا ہے انکار ذات الہی کا نہیں ہے انکار توحید الہی کا ہے یعنی اس کے انداز بناتے ہو اور کرتے ہو تم واسطے اس کے انداز اور شریک سمجھا تھی اندازن پر لفظ لکھا ہوگا سمجھا تھی خیال کرو ذرا دیکھو بین فطور یا حاشیے پر اے نوبارا تابو مثال اے نوبارن تابو مثالیں بناتے ہو اس کی نظیریں بناتے ہو کہ اللہ کے ساتھ ان کی عبادت بھی کرتے ہو اور ہے اے ان من الملائکت قطع بل جن وغیرہ ہیں ہاشی بل ہے ہاشی بل یہ کھڑا ہے سمجھا کہاں ہے ہاشی بل ہاں دیکھو ذرا ہاشی بل اے افا اے یعنی ہم مثل بنا تو برابر سمجھا نہیں ہاں منل الملائکت ملائکہ جنات اور غیر ان سے ضرور مانگنے کا حوالہ ہے اور عبارت بھی ہے کیا ہے انداز لہو فل معبودیت ول الہیت انداز لہو فل معبودیت ول الہیت انداز اور نظر بناتے ہو معبودیت اور الہیت کے اندر کچھ سمجھ آیا ہے غالب رب العالمین ند کی تشریح مسئلہ کے اندر مفصل گزر چکی ہے یاد ہے یا نہیں ہے ذالک رب العالمین یہ ہے رب العالمین یہ ہے رب العالمین پالنے والا سارے جہان والوں کا یعنی جس طرح پیدا کرنے والا وہی ہے مربی بھی سب کا وہی ہے مربی بھی سب کا وہی ہے سمجھ رہے ہو پالنے والا وہی ہے رفیا روا سے نعمت اول چل کا ہے اب یہ کریں گے زمین میں رکھی نعمتیں ہے ہاں صحیح ہے نعمت دوم صحیح ہے کیونکہ کل ارد جو میں نے یہ پہلی نعمت ہے سمجھا یہ نعمت دوم ہونی چاہیے اور کیا بنائے دی اس کے اس زمین کے اندر روا سے یا پہاڑ مل سوک گیا اس کے اوپر سے اوپر سے پہاڑ رکھ دیے سمجھا وہ بارہ کفیا اور برکتیں رکھی بھی اس کے اس زمین کے اندر یہ تیسری نعمت ہے کتنی نعمت ہے برکتیں رکھی زمین کے اندر کوئلہ رکھا نمک رکھا تیل رکھا سونا رکھا چاندی رکھا رکھی سمجھا یہ جی، ساری نعمتیں اللہ پاک نے زمین کے اندر رکھ دی ہیں وقت دارا سیاہ پلاتا نعمت نمبر چہاروں اور اندازے کے ساتھ رکھا بیچ اور زمین کے کہا بے اقوا کا اہل اقوا کا اہل روبیاں اہل اس زمین کی روبیاں اہل زمین کی سبحان اللہ ہر علاقے کے لوگوں کے مزاج کے مطابق وہاں روبی رکھی ہے ہر علاقے کے لوگوں کے مزاج کے مطابق جس علاقے کے لوگوں کا جو مزاج ہے اس کے مطابق زمین میں نباتات رکھ دی ہے سمجھا نا سر بقدر فیا اور اندازے کے ساتھ رکھا فیا اس زمین کے اندر اقواتا بے مانا اقواتا اہل روزیاں اہل اس کی نیچے کا ہوگا ہر ملک کے سکان کی تباہ کے موافق ہر ملک کے سکان کی تباہ کے موافق ہر ملک کے سکان کی طبیعت رہنے والوں کی طبیعت کے موافق اس کے اندر روزیاں رکھ دی فی اربات بیچ چار دنوں کی مقدار سے یہ چار دن جو ہیں یہ پہلے دو دن ملا تھا پہلے دو دن